بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا ایٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے اس سے پیشتر ہم سیون لیکچرز ڈسکس کر چکے اور میں یہ چاہوں گا کہ اس دوران جو آپ کو اسائنمنٹس ملی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا اس میں کچھ پرابلمس پریکٹس کے بعد کلیئر ہو چکے ہوں گے ان تمام سیون لیکچرز کا دوبارہ احاطہ کرنا تو مشکل ہے ہم یہ چاہیں گے کہ لاسٹ لیکچر کا احاطہ کیا جائے اس کو دوبارہ دیکھا جائے کہ ہم نے کیا کیا آئیے اس کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں last time we discuss the F A of even even language even even language کے ایف اے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا اور اس کی کنسٹرکشن پر بھی غور کیا کہ اس ایف اے کے لیے فور اسٹیٹس کیوں ضروری تھیں ہم نے اس میں ایکسیپٹ ہونے والی اسٹرنگس اور ریجیکٹ ہونے والی اسٹرنگس کے بارے میں تفصیل سے دیکھا we discussed F A corresponding to finite languages finite languages بظاہر بڑی آسان نظر آتی ہیں کہ شاید ان کے ایف ایز آسان ہوں گے لیکن ان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم نے ایف ایز بنانے کے دو میتھڈ ڈسکس کیے جس میں دوسرا میتھڈ مارٹنس کی بک سے لیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس ٹیکنیک کو اپناتے ہوئے گیون لینگویج کے لیے ریکوائرڈ ایف اے بنانا آسان اور ممکن تھا lastly we discuss transition graphs اور اس سلسلے میں صرف ڈیفینیشن ہی بتائی جا سکی اور یہ اسٹرکچر بھی ایف اے سے ہی پہ ہی بیس کرتا ہے لیکن اس کی ڈیفینیشن ایف اے سے مختلف تھی ڈیئر اسٹوڈینٹس میں یہ چاہوں گا کہ ٹرانزیشن گراف کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کی جائے اور اس کی ڈیفینیشن کو آپ کے لیے میں ضروری سمجھوں گا کہ ایف اے کی ڈیفینیشن سے کمپیئر کریں اور کمپیریزن کے دوران خود ہی چیک کریں کہ کس جگہ فرق ہے تو آئیے اس فرق کو دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں transition graph abbreviated by T G is a collection of following number one finite number of states at least one of which is start state and some may be non final states یہاں انیشل اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں کہ exactly ون اسٹارٹ اسٹیٹ جیسے ایف اے میں تھی بلکہ at least one start state اس کا مطلب ہے کہ number of start states may be one or more than one and some may be none final states final state کی کنڈیشن وہی ہے جو ایف اے میں تھی number two finite of input letter sigma from which put strings are formed یہ سیکنڈ فیکٹر بالکل وہی ہے جو ایف اے میں تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں number three finite set of transitions that show how to go from one state to another based on reading specified substrings of input letters possibly even the null null string عزیز طلبا یہ تھرڈ پارٹ جو ابھی ڈسکس کیا اس میں اس ایف اے کے تھرڈ پارٹ کے نسبت واضح تبدیلی ہے وہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایف اے کی ہر اسٹیٹ اور ہر لیٹر کے لیے ٹرانزیشن شو کرنا ضروری ہے اس پر کوئی بحث نہیں تھی کہ وہ ٹرانزیشن اسی اسٹیٹ پر ہو یا کسی دوسری اسٹیٹ کے لیے لیکن ہر اسٹیٹ اور ہر لیٹر کے لیے ٹرانزیکشن کا شو کرنا ضروری تھا جبکہ ٹرانزیکشن گراف میں اسٹیٹ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کہ ہر اسٹیٹ اور ہر لیٹر کے لیے ٹرانزیکشن ضروری ہے بلکہ ٹرانزیکشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ there are many transaction showing how to move from one state to another based on specified substring تو سب اسٹرنگ سے مراد یہاں لیٹر بھی ہو سکتا ہے سب اسٹنگ سے مراد یہاں نل اسٹنگ بھی ہو سکتا ہے اور سب اسٹنگ سے مراد ڈبل اے ڈبل بی یا اس قسم کی کوئی بھی اسٹرنگ سب اسٹنگ کہلائے گی اور بیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسپیسیفائڈ اسٹنگ کے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کی طرف ٹرانزیکشن دکھا سکتے ہیں اور ایون نل اسٹنگ کے لیے بھی جو ٹرانزیکشن ہے وہ شو کی جا سکتی ہے جبکہ ایف اے میں ہم نل اسٹنگ کی ٹرانزیکشن شو نہیں کرتے تھے وہاں یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ نل اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور انیشل اسٹیٹ ہی پر رہتی ہے اور اس اعتبار سے اگر انیشل اسٹیٹ اسٹیٹ فائنل ہو تو نل اسٹرنگ ایف اے میں آٹومیٹیکلی ایکسپٹ تصور ہوتی تھی جبکہ یہاں بھی اگر نل اسٹرنگ کی ٹرانسن شو نہیں کی جا رہی اور انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ ہے تو ہم نل اسٹرنگ کو ایکسپٹیڈ تصور کریں گے لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نل اسٹرنگ کی سیپریٹ ٹرانزیشن بھی دکھا سکتے ہیں اور اس نل اسٹرنگ کی ٹرانزیکشن کو انیشل اسٹیٹ سے پر شو کرنا ضروری نہیں ہے مزید اگزامپلس کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلائڈ میں ایک نوٹ نظر آ رہا ہے اور یہ نوٹ نہایت ضروری ہے it is to be noted that in T G they are may exist more than one path for certain string while they are may not exist any path for certain string as well عزیز طلبہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دز اے پاسبلٹی ان ٹی جی جو تھرڈ ہم نے فیکٹر uh, ظاہر کیا اس کی ڈیفینیشن میں اس کے مطابق ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی اسٹرنگ کے لیے ایک سے زیادہ پاتھ ایگزٹ کرتے ہوں ایک سے زیادہ پاتھ ایگزٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس اسٹرنگ کو انیشیل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کیا جائے اور ٹرانزیشن وائز اس کو اینڈ کیا جائے تو وہ اسٹرنگ ایک سے زیادہ پات جنریٹ کر سکتی ہے اور اگر ایک سے زیادہ پات جنریٹ ہوں تو اس صورت میں اس اسٹرنگ کے ایکسپٹ اور ریجیکٹ ہونے کے لیے کیا کنڈیشن ہوگی آئیے اس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں so if there are more than one path by any string then the string will be suppose to be accept if from and ends in final state تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک سے زیادہ پاتھ کسی اسٹرنگ کے ایگزٹ کرتے ہوں اور ان میں سے کم از کم ایک پاتھ ایسا ہو جو انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر فائنل کسی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہو تو ہم اس اسٹرنگ کو ایکسپٹ تصور کریں گے otherwise the string will be suppose to be rejected یعنی اگر ایک بھی پاتھ ایسا نہیں مل رہا جو انیشل سے فائنل کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس اسٹرنگ کو ریجیکٹ تصور کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے اسٹرنگ کے ایکسپٹ اور ریجیکٹ ہونے کی بات کی اب ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی سب اسٹرنگ یا اسٹرنگ کے لیے کوئی پاتھ ایگزٹ نہ کرتا ہو اور اگر کوئی پاتھ ایگزٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر فائنل اسٹیٹ پر اینڈ نہیں ہو رہی اور وہ اسٹرنگ ریجیکٹ تصور ہوگی اس ایکسپٹ اور ریجیکٹ ہونے والے کانسیپٹ کو مزید دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں consider the language L defined over sigma which is consisting of letter A B of all strings including null string the language L may be accepted by the following T G آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹی جی میں ایک انیشل اسٹیٹ ہے اور اس پر اے بی کا لوپ ہے اور ایک نل ٹرانزیشن شو کی جا رہی ہے ایک ایسی ٹرانزیشن جس کا لیبل نل اسٹنگ ہے ہم اس کو نل ٹرانزیشن آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں ویسے یہ ٹرانزیشن فار نل اسٹنگ ہے اور یہ انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ پر ملا رہی ہے چونکہ فائنل اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے تو اس اعتبار سے نل اسٹنگ ایکسپٹ ہو رہی ہے جبکہ فائنل اسٹیٹ پر ایک لوپ اے بی کا اور نظر آ رہا ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اے کو رن کریں یا بی کو رن کریں تو ان میں سے کوئی بھی اسٹرنگ لیں وہ ہمیں انیشل اسٹیٹ پر رکھتی ہے جبکہ اے نل اسٹرنگ اے یہ ڈبل اے بن جاتا ہے اور اس اعتبار سے یہ اسٹرنگ ایکسپٹ تصور ہو رہی ہے جبکہ ڈبل اے انیشل اسٹیٹ کے لوپ سے بھی حاصل ہوتا ہے تو اس طرح سے ڈبل اے کے لیے دو پاتھ دکھائی دے رہے ہیں ایک پاتھ انیشل سے انیشل پہ ہی رکھتا ہے اور دوسرا پاتھ ہمیں انیشل سے فائنل پر لے جاتا ہے اور چونکہ ہمیں ڈبل اے کے لیے دو پاتھ نظر آ چکے ہیں ان میں سے ایک پاتھ فائنل کی طرف جا رہا ہے تو اس طرح سے ڈبل اے ایکسپٹ ہو گیا ڈبل اے کے لیے ایک اور پاتھ بھی ہم چوز کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انیشل اسٹیٹ سے نل نلنگ کو فالو کرتے ہوئے ڈبل اے فائنل اسٹیٹ کے لوپ سے لے لیا جائے تو اس طرح ڈبل اے کا ایک اور پاتھ بھی مل جائے گا اور یہ تین پاتھ ڈبل اے کے ہم دیکھ سکیں گے اور ان میں سے کم از کم ایک چونکہ سکسیزفل پاتھ تھا یہاں سکسیزفل سے مراد وہ پاتھ جو فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوتا ہو اس کو ہم سکسیزفل پاتھ کہیں گے اس طرح سے بھی ڈبل اے ایکسپٹ تصور ہوگا تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی اسٹرنگ کے لیے ایک سے زیادہ ہمیں پاتھ نظر آئیں گے لیکن اگر ان میں سے ایک بھی پاتھ انیشل سے فائنل کی طرف لے جا رہا ہو تو وہ اسٹرنگ ایکسپٹ تصور ہوگی یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کسی اسٹرنگ کے شروع میں نل اسٹرنگ ہو یا اینڈ پر نل اسٹرنگ آ رہا ہو تو وہ اسٹرنگ کے اسٹیٹس کو چینج نہیں کرتی تو اس طرح سے تمام اسٹرنگس جو انیشل سے فائنل کی طرف جا رہی ہیں یہ وہی ہیں جو ہماری لینگویج کا پارٹ ہے تو اس طرح سے یہ ٹی جی ایگزیکٹلی اس لینگویج کے لیے ٹی جی تصور ہوگا ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی ہم نے ایک ایگزامپل ٹی جی کے لیے دیکھی اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا کسی لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ٹی جی بنائے جا سکتے ہیں تو جس طرح سے ایف اے میں ہم نے اس کا جواب ہاں میں دیا تھا اسی طرح سے ٹی جی کے لیے بھی اس کا جواب ہاں میں ہے آئیے اس کے لیے ایک اور ٹی جی دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں ٹی جی ون اس میں آپ ایک ہی اسٹیٹ کا ٹی جی دیکھ رہے ہیں اس میں انیشل اسٹیٹ اسٹیٹ فائنل بھی ہے اور ایف اے کی طرح یہ نل اسٹنگ کو آٹومیٹیکل آٹومیٹیکلی ایکسپٹ کر رہی ہے جبکہ ایک لوپ اے بی کا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ الفابیٹ اے بی پر ڈیفائن ہونے والی تمام اسٹنگس نیشل سے نیشل پر ہی رہیں گی اور چونکہ انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ بھی ہے اس لیے تمام اسٹنگ ایکسپٹ ہو جائیں گی ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سلائڈ میں کہ ایک ہی لینگویج کے لیے دو ٹی جیز ایگزٹ کر رہے تھے اور کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ٹی جی بنایا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ابھی بھی ہاں میں ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں T G two T G two میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اسٹیٹس ہیں ایک انیشل اسٹیٹ جو فائنل اسٹیٹ بھی ہے اور ایک اور فائنل اسٹیٹ جو دوسری طرف نظر آ رہی ہے ہم نے پہلی والی اسٹیٹ کو دوسری والی اسٹیٹ سے اے کوما بی کے ذریعے ملایا یعنی ویدر we read A or B at initial state will be moving towards the second state اور اس طرح سے لیٹر اے بی بھی ایکسپٹ ایکسپٹ تصور ہوں گے چونکہ انیشل فائنل آلریڈی تھی اس لیے نل نلسٹنگ بھی اس میں ایکسپٹ ہو رہی ہے اور ویسے بھی اسٹیٹ کی کوئی بھی اسٹیٹ ایسی نہیں جو نان فائنل ہو اور ہم نے لیٹر وائز ٹرانزیکشن شو کر دی اس لیے تمام ٹرانزیکشن آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ ہو سکیں گی اور یہ ریکوائرڈ لینگویج کا ٹی جی بن سکے گا ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم ٹی جیز کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی جیز کی اسٹرکچر ایف اے کی نسبت تھوڑی مختلف ہے چونکہ اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ تھیں میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی ٹی جی کنسٹرکٹ کریں تو ہمیں ٹی جیز میں کچھ ریلیکسیشنس مل گئی ہیں we are not bound to follow these relaxations but we can use these relaxation ان ریلیکسیشنس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ان کے ان کو یوز کرنے کے باؤنڈ نہیں ہے کہ یہ ضرور ایسا ہونا چاہیے تو مزید اگزامپل کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں consider the following T Gs ہم اس ایگزامپل میں لینگویج کی بجائے ٹی جی سے اسٹارٹ کر رہے ہیں there are three T Gs T G one T G two T G three in T G one there is only one state which is initial state چونکہ کنڈیشن ضروری ہے کہ ٹی جیز کی اسٹیٹس میں کم از کم ایک اسٹیٹ کا انیشل ہونا ضروری تھا اس لیے ہم نے انیشیل اسٹیٹ دکھا دی اور یہ انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ نہیں ہے اس لیے نل اسٹنگ ایکسپٹ نہیں ہو سکتی اس پر کوئی بھی ٹرانزیکشن شو نہیں کی جا رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی الفابیٹ آپ لے لیں اس الفابیٹ کی کوئی بھی اسٹنگ اس پر رن کرنا چاہیں اس کے لیے کوئی سکسیسفل پاتھ نہیں ملے گا اور اس طرح سے یہ ٹی جی کوئی بھی اسٹنگ ایکسپٹ نہیں کرے گا ایون یہ نل اسٹنگ بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا عزیز طلبہ میری کوشش یہ ہے کہ وہ تمام لینگویجز جو ہم ایف اے میں ڈسکس کرتے آئے ان کو ٹی جی کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے اور ایم ٹی لینگویج اس اعتبار سے بہت اہم لینگویج ہے کیونکہ اس کے ایف اے کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مختلف ایف اے بن چکتے بن سکتے تھے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ٹی جی کے سلسلے میں بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا اس کے ٹی جیز ایک سے زیادہ بن سکتے ہیں یا نہیں اور وہ کس قسم کے ہوں گے تو اس کے لیے آئیے مزید سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں T G two this T G contains two state initial state and state one یہاں اسٹیٹ ون لیبل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر لیبل نہیں کرتے اور T G one T G two اور ٹی جی تھری کی بات نہیں کرتے تو آپ اس پورے اسٹرکچر کو ایک ٹی جی تصور کر سکتے تھے اور جس میں تین انیشل اسٹیٹ ہوتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو لیبل بھی کیا اور ان کے نام بھی علیحدہ علیحدہ رکھ دیا تو اس ٹی جی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیشل اسٹیٹ پر کوئی لوپ نہیں ہے البتہ اس کی ایک ٹرانزیشن اے اور بی کے لیے اسٹیٹ ون کی طرف جا رہی ہے اور چونکہ انیشل اسٹیٹ فائنل نہیں ہے اس لیے نل اسٹنگ کے ایکسپٹ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہم نل اسٹنگ کو کسی اور اسٹیٹ کی طرف لے جا کر بھی ایکسپٹ کروا سکتے تھے اور وہ ٹرانزیشن بھی یہاں ظاہر نہیں کی جا رہی تو اس طرح سے نل اسٹنگ کسی صورت میں اس ٹی جی میں ایکسپٹ نہیں ہو رہی اب جو ٹرانزیشن شو کی گئی ہیں وہ لیٹر اے اور بی کی ہیں اور جس اسٹیٹ کی طرف یہ ٹرانزیشن جا رہی ہیں وہ اسٹیٹ ون ہے جو نان فائنل اسٹیٹ ہے میں نے نان فائنل کا لفظ استعمال کر لیا چونکہ یہ فائنل نہیں ہے ہم اس کو نان فائنل کہہ سکتے ہیں اور چونکہ یہ لیٹرز فائنل اسٹیٹ پر اینڈ نہیں ہو رہے اس لیے یہ ایکسپٹ نہیں ہو رہے اسٹیٹ ون پر ہمیں مزید کوئی ٹرانزیشن دکھائی نہیں دے رہی اس کا مطلب کہ اس کے بعد آگے کی طرف کوئی پاتھ ایگزٹ نہیں کرتا تو لیٹر اے بی کے ساتھ کوئی بھی لیٹر ملا دیں اس کے لیے مزید پاتھ ٹریس نہیں ہو سکے گا اور اگر پاتھ ٹریس نہیں ہوگا تو ایسی ایکسپٹ نہیں ہو سکیں گی تو ہم نے دیکھا کہ نہ ہی لیٹر اے نہ ہی بی ایکسپٹ ہو سکے بلکہ ان سے اسٹارٹ ہونے والی کوئی بھی سٹرنگ ایکسپٹ نہیں ہو سکے گی تو گویا یہ ٹی جی کسی بھی سٹرنگ کو ایکسپٹ نہیں کرے گا ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم ایک طرح سے ایم ٹی لینگویج کے ٹی جیز کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے دو ڈفرنٹ ٹی جیز دیکھے اور ان میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہ نہ نل اسٹنگ کرتے ہیں بلکہ کوئی اور اسٹنگ بھی اس میں ایکسیپٹ نہیں ہو پائے گی تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹی جی ایگزٹ کرتا ہے تو اس کے جواب کے لیے ہم آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں T G three this T G again contains two states initial state and state one initial state is not final so it can not accept null string اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نل اسٹنگ کے لیے علیحدہ سے کوئی ٹرانزیشن نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نل اسٹنگ اس ٹی جی میں کسی طور پر بھی ایکسپٹ نہیں ہو سکے گی اے اور بی کی ٹرانزیشن بھی اسی طرح سے ہے جیسے ٹی جی ٹو میں تھی ہم نے اسٹیٹ ون پر ایک لوپ اے اور بی کے لیبل کے ساتھ ظاہر کر دیا یہ فرق ہے اس ٹی جی تھری اور ٹی جی ٹو میں لیکن چونکہ یہ لوپ ہے اور یہ ویدر وی ریڈ اے اور بی آپ پہلے جانتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ at state one whether we read A or B will be remaining at the same state and the state one is not final state so whether we start from A or B the string will never be accepted تو اس طرح سے کوئی بھی اسٹرنگ خواہ وہ اے سے اسٹارٹ ہو یا بی سے اسٹارٹ ہو وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکے گی جبکہ اے اور بی بذات خود ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے تو تمام پاسبل اسٹینگس جو اس الفابیٹ پر ڈیفائن تھیں اس ٹی جی تھری میں ایکسیپٹ نہیں ہو سکیں گی ہم یہ کہہ سکیں گے this T G three accept empty language عزیز طلبہ ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے ٹی جی کے کانسیپٹ کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں میری کوشش یہی تھی کہ سمپل لینگویج کے ذریعے آہستہ آہستہ آپ کو آگے لایا جائے اور آپ کمپیئر کرتے رہیں یہ وہی لینگویجز ہیں جن کے ایف اے ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کرتے چلے ہم ان کو ٹی جی کے اعتبار سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آئیے مزید دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں consider language L of strings defined over sigma consisting of letter A B starting with B the language L may be express by regular expression B into A plus B star and this میں B accept by the following T G یہاں میں نے دوبارہ سے آپ کو ریگولسپیشن کا کانسیپٹ دیا میں یہ چاہوں گا کہ جب بھی لینگویج کی بات ہو آپ کو اس کی ریگولسپیشن فوراً ذہن میں آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں بجائے لینگویج کو ڈسکرائب کرنے کے اس کو ریگولسپیشن سے ہی لکھ دیں اس ٹی جی پر غور کیجیے اس میں دو اسٹیٹس نظر آ رہی ہیں ایک انیشل اور ایک فائنل انیشل اسٹیٹ پر بی کی ٹرانزیشن فائنل کی طرف جا رہی ہے جبکہ اے کی ٹرانزیشن موجود نہیں ہے یہاں سے پتا چلا کہ لیٹر اے کا کوئی پاتھ ایگزٹ نہیں کرتا اور اس طرح سے اے سے اسٹارٹ ہونے والی کسی بھی اسٹرنگ کا ہمیں یہاں پاتھ نہیں مل سکے گا تو اس سے یہ پتا چلا کہ اے سے اسٹارٹ ہونے والی تمام اسٹنگس اس میں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی یعنی وہ ریجیکٹ ہیں چونکہ ان کا کوئی پاتھ ایگزٹ نہیں کرتا جبکہ بی سے اسٹارٹ ہونے والی اسٹینگس ہمیں انیشل سے پہلے فائنل کی طرف اور پھر فائنل سے فائنل پر رکھتی ہیں جبکہ بی لیٹر خود انیشل سے فائنل کی طرف لے جا رہا ہے اور اس طرح سے لیٹر بی ایکسپٹیڈ ہے so once we visit the final state after that the loop shows that whether we read A or B will be still at final state یعنی اسٹیٹ پر خواہ ریڈ کیا جائے یا بی ریڈ کیا جائے ہم اسی اسٹیٹ پر رہیں گے اور یہ اسٹیٹ چونکہ یہ ٹرانزیشنز لوپ کی شکل کی ہیں ہمیں فائنل اسٹیٹ پر رکھیں گی تو اس طرح سے کوئی بھی اسٹرنگ جو بی سے اسٹارٹ ہوگی وہ انیشل سے اسی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہو سکے گی اور وہ ایکسپٹیڈ تصور ہوگی اور اس طرح سے جو ریکوائرڈ لینگویج ہے ایگزیکٹلی exactly وہ اس ٹی جی میں ایکسیپٹ ہوگی عزیز طلبہ ہم نے ابھی ایک ٹی جی ڈسکس کیا جس میں ایسی لینگویج ایکسپٹ ہو رہی ہے in which the strings start with B میں یہاں ایک بات کہتا چلوں جو ایف اے کے سلسلے میں میں نے کہی تھی کہ جب بھی کسی لینگویج کو کسی ٹی جی سے ایسوسیٹ کریں تو آپ اس کے ٹو وے چیک آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے number one every string belonging to the language must be accept by that T G اب یہاں ٹی جی میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ٹی جی میں جب کسی اسٹرنگ کو آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایک سے زیادہ پاتھ ایگزٹ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو پہلی ٹرائی آپ کریں اس میں جو پاتھ ملے وہ فائنل اسٹیٹ پر نہ جا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو وہیں چھوڑ دیں آپ چیک کریں ٹیسٹ کریں کہ کیا اس اسٹرنگ کے لیے ایک سے زیادہ پاتھ ایگزٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پاتھ انیشل سے فائنل کی طرف لے جائے اور وہ اسٹرنگ جس کو آپ پہلی بار ریجیکٹڈ تصور کریں مے دوسرے پات کی وجہ سے وہ ایکسپٹڈ ہو جائے تو بہت ضروری ہے کسی بھی اسٹرنگ کو جب آپ چیک کریں کہ وہ اس میں ریجیکٹ ہو رہی ہے یا ایکسپٹ اس کے تمام پاسبل پاتس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ تو ایک سائڈ چیک کرنے کے لیے ہو گئی کہ اس لینگویج کی تمام اسٹرنگس کو اس ٹی جی میں ایکسپٹ ہونا ضروری ہے جبکہ دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ اس ٹی جی میں جتنی اسٹنگس ایکسیپٹ ہو رہی ہیں وہ اس لینگویج کا پارٹ ہوں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی اسٹرنگ بھی ایکسیپٹ ہو رہی ہوں جو اس لینگویج کا پارٹ نہ ہو اور اس طرح سے وہ ٹی جی اور وہ لینگویج آپس میں ایسوسیٹ نہیں ہو سکیں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم ٹی جی اور لینگویج کی بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ایگزامپلس کے ذریعے اس کے کانسیپٹ کو پختہ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایگزامپلس کے ذریعے ہی اس کو آگے چلا سکیں گے مزید ایگزامپل کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں consider the language L of strings defined over alphabet consisting of letters A B not ending in B the language میں B express by the regular expression null string plus A plus B star A and this میں B accept by the following T G یہاں میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ناٹ اینڈنگ ان بی کا مطلب اینڈنگ ان اے نہیں ہے اینڈنگ کے کنڈیشن میں ہم تین قسم کی اسٹینگس لے سکتے ہیں ایسی اسٹینگس جو اے پر اینڈ ہو رہی ہیں اور ایسی اسٹینگس جو بی پر اینڈ ہو رہی ہیں ایک اسٹینگ ایسی بھی ہے which neither ends in A nor in B which is null string اور چونکہ ہم نے نگیشن اینڈنگ ان بی کی کی تھی اس لیے نل اسٹینگ اس میں شامل ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریگولر میں null string plus A plus B star A یہ وہی ریگولر ایکسپریشن ہے جو اس لینگویج کے ایف اے کے سلسلے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اس ٹی جی پر غور کرنا چاہیں گے اس ٹی جی میں ایک انیشل اسٹیٹ ہے جبکہ دو فائنل اسٹیٹ نظر آ رہی ہیں اب انیشل اسٹیٹ پر آپ ایک لوپ دیکھ رہے ہیں جس پر اے کوما بی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے اف you read A or B will be staying there ہم وہاں سے موو نہیں ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹرانزیشن اے کے لیے آپ کو نظر آ رہی ہے جو فائنل اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے تو یہ وہی ریلیکسیشن ہے ہم نے یوز کر لی جو تھرڈ پارٹ میں بتائی گئی تھی کہ اسپیسیفائڈ سب اسٹنگ کی بیس پر ٹرانزیکشن شو کی جا رہی ہیں تو ہم نے لیٹر اے کے لیے ایک سے زیادہ ٹرانزیکشن شو کر دی بلکہ اگر آپ دیکھیں تو double A triple A four A and so on ان سب کی ٹرانزیشن آپ کو انیشل سے انیشل پر رکھتی ہیں اور اگر ہم double A triple A four A five A کو اور طریقے سے دیکھنا چاہیں تو وہ فائنل اسٹیٹ پر بھی جا سکتی ہیں اس میں آپ ایک لیٹر اے لوپ سے لے لیں اور باقی لیٹر اے جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ نیکسٹ ٹرانزیکشن سے لیں تو ڈبل اے اس طرح سے فائنل اسٹیٹ پر چلا جاتا ہے تو جس طرح سے سنگل اے آپ کو فائنل اسٹیٹ پر ڈائریکٹ لے جاتا ہے اسی طرح سے ڈبل اے کی دو پاسبلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک پاسبلٹی آپ کو انیشل پر رکھتی ہے دوسری پاسبلٹی فائنل پر لے جاتی تو یہی صورت حال اے فور اے فائیو اے کی ہوگی تو چونکہ ایک سے زیادہ پاتھ ایگزٹ کر رہے ہیں اور ان میں سے کم از کم ایک پاتھ فائنل اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس طرح سے A A A double triple four A and so on یہ تمام اسٹینگ ایکسپٹ ہوں گی جبکہ اگر آپ بی کی طرف دیکھیں تو بی کے لیے صرف ایک ہی لوپ ہے ایک ہی پات ہے آپ بی ریڈ کریں ڈبل بی ریڈ کریں ٹریپل بی ریڈ کریں سون وہ انیشل پی ہی رکھے گا اور اس طرح سے یہ تمام اسٹنگ ریجیکٹ ہو جائیں گی جبکہ بی کے ساتھ اے ملانے سے یا ڈبل بی کے ساتھ اے ملانے سے یا ٹریپل بی کے ساتھ اے ملانے سے اسٹنگس فائنل کی طرف جا رہی ہیں اور یہ ایکسپٹ ہوں گی تو اس طرح سے یہ تمام پاسبل اسٹنگس جن کے اینڈنگ پارٹ پر اے آ رہا ہے وہ اس میں ایکسپٹ ہو رہی ہیں عزیز طلبا ابھی تک ہم نے جن اسٹنگس کا ذکر کیا وہ تمام اسٹنگس ایسی تھیں جن کے اینڈنگ پارٹ پر اے آ رہا تھا اور وہ ایکسیپٹ ہو رہی تھیں چونکہ اس لینگویج میں ابھی نل اسٹنگ باقی ہے اور نل اسٹنگ کو ایکسیپٹ کروانے کے مختلف طریقے آپ انیشل کو فائنل بھی کر سکتے ہیں اور نل اسٹنگ کو سیپریٹلی بھی ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا نل اسٹنگ کو سیپریٹلی ایکسیپٹ کروانا ہے یا انیشل اسٹیٹ کو فائنل کرنے سے ایکسپٹ کروانا ہے آئیے سلائڈ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نل اسٹرنگ کے لیے ہم نے ایک سیپریٹ ٹرانزیکشن بنا دی اور اس کو جس اسٹیٹ سے ملایا اس کو فائنل اسٹیٹ کر دیا دوسری پاسبلٹی کہ انیشل کو فائنل کر دیا جاتا ایسا کرنے سے یہ تمام اسٹنگ جو بی سے اسٹارٹ ہو رہی تھیں یعنی بی سے اسٹارٹ اور بی پر اینڈ بی کا لوپ وہ پورا پورا ایکسیپٹ ہو رہا تھا اور بلکہ اے بی کی تمام کمبینیشن ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے کہ جب کسی ریکوائرڈ سٹرنگ کو اسپیشلی نال سٹرنگ کو آپ ایکسیپٹ کرائیں تو یہ فیصلہ کرنا کہ اسے انیشل اسٹیٹ کو فائنل کرنے سے ایکسیپٹ کروانا چاہیے یا سیپریٹلی تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بعض اوقات انوانٹیڈ سٹرنگ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں اور ٹی جی میں تو یہ بہت زیادہ آسانی ہے کہ آپ اس کو سیپریٹلی ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں جبکہ فائنل اسٹیٹ پہ ایسا فائنائٹ ایف اے میں ایسا نہیں کر سکتے تھے فائنائٹ آٹومیٹن میں ایسا نہیں کر سکتے تھے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے اس کے لیے ایک علیحدہ سے ٹرانزیشن شو کر دی اور یہ ٹیکنیک آپ آئندہ بھی یوز کر سکیں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے ایک ایسی ایسے ٹی جی کی بات کی جس میں نل اسٹرنگ کو سیپریٹلی ہم نے ایکسپٹ کروایا اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس کو سیپریٹلی ایکسپٹ کیوں کروایا اور ٹی جی کے کانسیپٹ کو مزید پختہ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں ہم یہاں چاہیں گے کہ جو لاسٹ ٹائم آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا اس کا سولوشن بھی ڈسکس کر لیا جائے تو جو لاسٹ لیکچر میں ٹاسک تھا اس کی اسٹیٹمنٹ تھی using the technique discuss by Martin build N F A accepting the following language the language consisting of words w belonging to a b star length of word greater or equal to 2 and second letter of word from right is a اس سے پہلے کہ ہم اس کے ٹی جی کی طرف جائیں میں یہ چاہوں گا کہ اس لینگویج پر غور کر لیا جائے اس لینگویج کی منیمم اسٹنگ کی جو منیمم لینتھ ہے وہ ٹو ہے because the length of word is greater than اور اکول ٹو ٹو تو ٹو سے کم لینتھ والی کوئی اسٹرنگ اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے number one number two second letter from right of word is A اب یہ سیکنڈ لیٹر کی بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لاسٹ ٹو لیٹر کی بات کریں اور اسٹرنگ کے اینڈنگ لیٹرس کی بات کریں اس کا مطلب یہ کہ لاسٹ ٹو لیٹر میں سے سیکنڈ لیٹر اے ہو تو اس صورت میں دو پاسبلٹیز ہیں یا تو وہ اسٹرنگ ڈبل اے پر اینڈ ہو رہی ہو یا وہ اے بی پر اینڈ ہو رہی ہو اور اسی لیے آپ سولوشن میں دیکھ رہے ہیں کہ the language L be express by the regular expression A plus B star double A plus A B regular expression یہاں دہرا دی گئی آپ کی اطلاع کے لیے کہ تاکہ آپ ریگولر ایکسپریشن کو ساتھ لے کر چلتے رہیں اور آپ کے ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ اس لینگویج میں کون کون سی اسٹنگز آ رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ اے پلس بی اسٹار تمام اسٹنگس کو جنریٹ کرتی ہے جس میں نل اسٹنگ شامل ہے جبکہ اے ڈبل اے اور اے بی یہ اس ریگولر ایکسپریشن کا کمپلسری پارٹ ہے ان دونوں میں سے ایک کر لینا ضروری ہے اور اس طرح سے یہ ایگزیکٹلی exactly اس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن ہے دس لینگویج میں be accept by the following F A آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایف اے میں ہم نے مارٹن کی چونکہ ٹیکنیک کی بات کی تھی اور مارٹن کی ٹیکنیک ہی اس میں دکھائی جا رہی ہے عزیز طلبہ میں نے اسپیشلی اس ٹاسک میں آپ کو ٹیکنیک ڈسکس بائی مارٹن اس لیے کہا گیا تھا دیا تھا اس میں کہ مارٹن کی ٹیکنیک سے اس قسم کی لینگویجز کے ایف اے بنانا بہت آسان ہو جاتے ہیں اور آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے تو اس لیے اس ٹاسک میں اسپیشلی ذکر کیا گیا تھا کہ مارٹن کی ٹیکنیک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایف اے بنائیں تو اس کا سولوشن آپ کے سامنے ہے آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں مارٹن کی ٹیکنیک میں ہم ٹری اسٹرکچر لیتے ہیں اور چونکہ اینڈنگ پارٹ کی بات ہو رہی تھی اس لیے ہم نے تین کالمس بنا دیے اس ٹری کے پہلے کالم میں صرف نرسٹنگ والی اسٹیٹ آ رہی ہے دوسرے کالم میں اے بی والی اور تیسرے کالم میں double A A B B A اور ڈبل بی اور یہ لوپ اور جو ٹرانزیشن یہ وہی ہیں جو اس سے پہلی ایگزامپلس میں ہم لیکچر کے دوران ڈسکس کرتے چلے آئے تھے تو وہی اسٹرکچر اس لینگویج کے ایف اے کے لیے کام کر رہی ہے with change of states of final states final state کا کو کا جو تعین ہے وہ بڑی احتیاط سے یہاں کرنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ جس کو لیبل ہم نے ڈبل اے کیا ہے یہ وہ اسٹیٹ ہے جس پر ایسی تمام اسٹنگس جن کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل اے آئے گا وہ یہاں اینڈ ہوں گی اور اس کو فائنل کرنے سے وہ تمام اسٹنگ ایکسیپٹ ہو جائیں گی اسی طرح سے جس اسٹیٹ کو ہم نے اے بھی لیبل دیا ہے یہ ایسی اسٹیٹ ہے کہ وہ تمام اسٹنگس جن کے اینڈنگ پارٹ پر اے بی آ رہا ہے وہ یہاں آ کر اینڈ ہوں گی اور چونکہ اس کو فائنل کر دیا اس لیے تمام اسٹینگ ایکسیپٹ ہو جائیں گی جبکہ بی اے اور ڈبل بی ایسے اسٹیٹس ہیں کہ وہ تمام اسٹینگ جن کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل بی یا بی ڈبل بی یا بی اے آ رہا ہو وہ ان اسٹیٹس پر باری باری اینڈ ہوں گی اور چونکہ یہ فائنل نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی اور وہ لینگویج کا پارٹ نہیں تھی ان کو ریجیکٹ ہونا ضروری تھا اسی طرح سے تین اسٹیٹ باقی ہیں جس میں سے ایک کا لیبل اے اور دوسری کا لیبل بی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور تیسری اسٹیٹ جو کہ انیشل اسٹیٹ ہے ہم نے اس کو نل اسٹنگ سے لیبل کیا اور ان کو فائنل اسٹیٹ نہیں کیا چونکہ یہ وہ اسٹرنگ ہیں جو ان لیبلڈ اسٹیٹ پر اینڈ ہو رہی ہیں اور ان کو چونکہ یہ لینگویج کا پارٹ نہیں تھی ان کو ایکسیپٹ نہیں ہونا تھا اور ان کو فائنل نہیں کیا اس طرح سے یہ ایف اے ریکوائرڈ لینگویج کا ایف اے بن گیا ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے جو ٹاسک دیا تھا وہ ایف اے کے سلسلے میں تھا اور میں نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس اس لیے نہیں کیا کہ مارٹن کی ٹیکنیک کو ہم پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے چلے آئے تھے ان کی ٹرانزیشن کی کنسٹرکشن ہم وہاں دیکھ چکے تھے اس لیے ہم نے صرف فائنل اسٹیٹس کے اسٹیٹس کو ڈسکس کرنا تھا وہ ہم نے اچھی طرح سے ڈسکس کیا اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کے علاوہ جو ٹاسک آپ کو دیا تھا لاسٹ ٹائم اس کا بھی سولوشن دے دیا جائے امید ہے کہ آپ نے اپنے طور پر بھی اس ٹاسک کو سالو کیا ہوگا اور یہ نان کریڈٹ اسائنمنٹس ہیں تو اپنے سولوشن کو اس سے کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ آپ کہاں تک اس سولوشن کے قریب پہنچ سکے تھے آئیے اس کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں using the technique discussed by Martin build an F A accepting the following language L consisting of word belonging to A B star W neither ends in A B in in B اب یہاں اینڈنگ پارٹ کی نگیشن دکھا دی گئی ہے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے ایسی لینگویج میں جس کی اسٹنگس کی ڈیفینیشن کسی کنڈیشن کو نگیٹ کر رہی ہوں تو نگیٹ کرنے کا کی ٹیکنیک آپ کو آنی چاہیے صرف یہ کہا گیا ہے کہ ایسی تمام اسٹنگس جو اے بی یا بی پر اینڈ ہو رہی ہوں وہ اس میں شامل نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نل اسٹنگ اے یا بی کیا یہ اس میں شامل ہوں گی تو اس کا جواب ہاں میں ہے چونکہ نل اسٹنگ اے اور بی ایسی اسٹنگس ہیں جو نہ تو اے بی پرنٹ ہوتی ہیں نہ ہی بی اے پر اور اس کے بعد آپ اس کے سولوشن میں ریگولر ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں the language L may be express by the regular expression null string plus A plus B plus A plus B star into double A plus double B اب یہاں ہم نے double A plus double B کو اینڈ پر لکھا اور اس ریگولر ایکسپریشن کے بارے میں ہم ایف اے کے دوران بھی ڈسکس کر چکے تھے میں یہاں دوبارہ دہراتا چلوں کہ ending part with respect to two letter اگر سامنے لیں تو there are only four strings double A A A B B and double B چونکہ اے بی اور بی اے کی نگیشن ہو چکی تھی اس لیے باقی دو اسٹنگس ڈبل اے اور ڈبل بی رہ گئی انہیں کو ہم نے اینڈ پر لکھ دیا اور اس طرح سے یہ ریگولر اسپیشن ریکوائرڈ لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن ہے نا this language may be by the following F A آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ اس ایف اے کی اسٹرکچر بالکل پچھلی ٹاسک میں دیے گئے ایف اے سے ملتی جلتی ہے رادر یہ تمام ٹرانزیشن سیم ہے صرف ہم نے فائنل اسٹیٹس کا تعین کرتے ہوئے اس سے مختلف انداز اپنایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرانزیشن وہ اسٹیٹ جس پر نل اسٹنگ سے جس کو ہم نے لیبل کیا اس کو فائنل کیا چونکہ نل اسٹنگ اس لینگویج کا پارٹ تھی اس کو فائنل ہونا ضروری تھا اسی لیے لیٹر اے اور لیٹر بی چونکہ لینگویج کا پارٹ تھا اس لیے وہ لیٹر جو یہاں اینڈ ہوں ان کو ایکسپٹ ہونا ضروری تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے اسٹیٹ اے پر اینڈ ہوگا اور لیٹر بی اسٹیٹ بی پر اینڈ ہوگا اس لیے ہم نے ان دونوں اسٹیٹس کو فائنل اسٹیٹ کر دیا اب بعد والے کالم میں جہاں چار اسٹیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں double A A B B A اور ڈبل بی ہماری لینگویج کنڈیشن کے مطابق the strings should not end in A B neither in A B nor in B A تو اس لیے ہم نے وہ اسٹیٹس جن کے لیبل اے بی اور بی اے تھے اور اسٹرکچر کے مطابق وہ تمام اسٹینگس جن کے اینڈ پر اے بی یا بی اے آ رہا ہو انہوں نے یہاں اینڈ ہونا تھا اور وہ لینگویج کا پارٹ نہیں تھی اس لیے ہم نے اس کو فائنل نہیں کیا جبکہ ایسی اسٹیٹس جن کا لیبل ڈبل اے اور ڈبل بی تھا ان کو ہم نے فائنل اسٹیٹس کر دیا چونکہ وہ تمام اسٹنگس جن کے اینڈ پر ڈبل اے یا ڈبل بی آ رہا ہو وہ یہاں اینڈ ہوں گی اور وہ لینگویج کا پارٹ ہیں ان کا فائنل اسٹیٹ ہونا ضروری تھا عزیز طلبا ایسا کرنے سے ہم نے لینگویج کے لیے ایک ایف اے مکمل کر لیا اب یہاں میں پھر دوبارہ دہراتا چلوں کہ آپ اپنی پریکٹس کے لیے اس لینگویج کی کچھ ایسی اسٹینگس لیں جو اس لینگویج کو بلانگ کرتی ہوں ڈیفینیٹلی اور اس کو رن کر کے دیکھیں تو یقیناً وہ اس ایف اے میں ایکسپٹ ہوں گی اور کچھ اسٹینگس ایسی بھی پک کریں جو لینگویج کا پارٹ نہ ہو اور ان کو بھی رن کر کے دیکھیں اس کو ان ایف اے میں ان اسٹینگس کو اس ایف اے میں ایکسپٹ نہیں ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہے ایسا کرنے سے آپ کی پریکٹس مکمل ہوگی اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی کانسیپٹ بڑھتا چلا جائے گا ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے پچھلے لیکچر میں دیے گئے ٹاسک کا ذکر کیا اور ایف ایس کی بات کی اور آج چونکہ ہم ٹی جی کو آہستہ آہستہ ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ایک ٹاسک آپ کو دے دی جائے آپ اپنے طور پر پریکٹس کریں اس ٹاسک کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں build a T G accept the language of strings defined over sigma consist of A B ending in B یہاں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نے اینڈنگ ان بی کی بات کی ہے عزیز طلبہ یہ ٹاسک آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ نہ صرف اس کے لیے ایک ٹی جی بنائیں بلکہ ایک سے زیادہ ٹی جی بنائیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے لیے ایف اے بھی بنائیں اور پھر طے کریں کہ جو ایف اے آپ نے بنایا ہے کیا وہ ایف اے ٹی جی بھی تصور ہو سکے گا اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے لیکن آپ اپنے طور پر ایف اے بھی ضرور بنائیں اور اس بات پر بھی غور کریں کہ کیا یہ ایف اے ٹی جی تصور ہو سکے گا یا نہیں ہم ٹی جی کی بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور ٹی جی کی مختلف ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں مزید ایگزامپلس کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں consider the language L of strings defined over sigma consisting of A B containing double A میں یہ بتاتا چلوں کہ containing double A and consisting of double میں فرق ہے کنٹیننگ کا مطلب اسٹنگ میں ڈبل اے بھی ہو اور اسٹنگ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ڈبل اے ایک سے زیادہ بار بھی آ سکتے ہیں اور کچھ اور لیٹرس بھی آ سکتے ہیں تو کنٹیننگ ڈبل اے اور اس لینگویج کو ہم پہلے بھی ایف اے کے دوران دیکھ چکے ہیں the expressed by by the following regular A plus B star double A A plus B star میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ریگولر ایکسپریشن پر غور کریں اور اپنے طور پر کوئی اور ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کیا کوئی اور ریگولر ایکسپریشن بھی اس لینگویج کے لیے آ سکتی ہے نا this language may be accept by the following T G آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹی جی میں ہم نے دو اسٹیٹس بنائیں state one and state two state one کو ہم نے انیشل اسٹیٹ اور اسٹیٹ ٹو کو فائنل اسٹیٹ قرار دیا جبکہ اسٹیٹ ون پر اے بی کا ایک لوپ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسٹیٹ ٹو پر بھی بی اے یا اے بی اے کی بات ہے اس میں فرق نہیں پڑتا چونکہ یہ کوما ہے اور کوما اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی لیٹر آئے ہم لوپ پہ ہی رہیں گے اور جبکہ ڈبل اے ون کو ٹو سے ملا رہا ہے تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لیٹر کی بجائے اسٹرنگ کے لیے ایک ٹرانزیکشن شو کر دی یہاں وہ بات اچھی طرح سے دیکھ سکیں گے جو ہم نے ٹی جی کی ڈیفینیشن میں کہی تھی کہ set of transaction showing how to to move one state another based on specified substring تو یہ ٹرانزیکشن ڈبل اے پر بیس ہو رہی ہے سب اسٹرنگ ڈبل اے کے اعتبار سے لکھی گئی ہے یعنی اگر آپ ڈبل اے ریڈ کریں اسٹیٹ ون پر so you can move to state two اب ایک طرف ڈبل اے اگر آپ لوپ یوز کریں تو ون پر بھی رکھتا ہے اور ڈبل اے آپ کو انیشل اسٹیٹ سے فائنل اسٹیٹ پر بھی لے جا رہا ہے تو اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ double A S T G میں ایکسپٹ ہو رہا ہے چونکہ اس کے دو پات تھے ایک پات نے اس کے ذریعے آپ انیشل سے انیشل پر رہے دوسرے پات سے آپ انیشل سے فائنل پر چلے گئے چونکہ ایک سکسیسفل پاتھ مل گیا اس طرح سے ڈبل اے اس ٹی جی میں ایکسپٹ ہو رہا ہے اور چونکہ لینگویج کی کنڈیشن یہ تھی کہ ایسی تمام اسٹنگس جن میں ڈبل ایک کم از کم ایک بار ضرور آ رہا ہو وہ ایکسپٹ ہونی چاہیے تو منیمم لینتھ والی اسٹنگ جو اس لینگویج میں تھی وہ ڈبل اے تھی اور وہ یہاں ایکسپٹ ہو رہی ہے اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ triple A four A five A بھی یہاں ایکسپٹ ہو سکے گا اس کے لیے بہت سے پاس مل سکیں گے مثال کے طور پر اگر آپ ٹریپل اے کی بات کریں تو اس کا ایک پاتھ آپ اسٹیٹ ون کے لوپ سے سنگل اے لیں اور ڈبل اے اسی کو لیں تو ٹریپل اے انیشل سے فائنل پر پہنچ جائے گا اسی طرح سے ٹریپل اے کا ایک اور پاتھ آپ کو انیشل سے انیشل پہ ہی رکھتا ہے اگر آپ انیشل اسٹیٹ کا لوپ ہی یوز کریں وہ سکسیسفل پاتھ نہیں ہوگا جبکہ تیسرا پاتھ آپ کو یہ ون سے ٹو پر جاتے ہوئے ڈبل اے اور ٹو پر جو لوپ ہے ان میں سے ایک اے یوز کرتے ہوئے مل جائے گا اور وہ بھی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوگا اور اس طرح سے وہ بھی ایکسپٹ ہوگا تو ٹریپل اے کے آپ کے لیے آپ کے پاس تین پاس پاتھ ملے جن میں سے پہلا پاتھ یعنی ایک پاتھ ایسا تھا جو ریجیکٹڈ پاتھ تصور ہوگا یا سکسیسفل نہیں ہوگا اور باقی دو پاتھ سکسیزفل ہوں گے تو اس طرح سے ہم دیکھ سکیں گے کہ ایسی تمام اسٹنگس جو یا بی سے یا اے سے اسٹارٹ ہوتی ہوں ان کے اینڈ پر ڈبل اے آتا ہو وہ بھی آپ کو کم از کم ایک پات ایسا دیں گی جو انیشل سے فائنل کی طرف جا رہا ہوگا ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لینگویج میں مزید اسٹنگس باقی ہیں جو اس قسم کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتے ہوں گے اب تک جتنی کا ذکر کیا وہ تمام اسٹنگس تھے جن کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل اے آ رہا تھا ہم یہ چاہیں گے کہ چونکہ اس میں کی کنڈیشن یہ ہے کہ کنٹیننگ ڈبل تو اور دوسری پاسبلٹیز کے بھی ہم جی میں دیکھ سکیں تو اس کے لیے آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے جو لوپ آپ کو اسٹیٹ ٹو پہ نظر آ رہا ہے یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسی تمام اسٹینگس جو ایسے پاتھ کو فالو کرتے ہوئے ٹو پر پہنچ رہی ہیں جس کا لیبل ڈبل اے ہے یعنی ٹرانزیشن ڈبل اے کو فالو کرنے کے بعد ہم اسٹیٹ ٹو کی کوئی بھی لوپ یوز کریں وہ تمام اسٹینگ اس میں ایکسپٹ ہوں گی تو اس طرح سے ڈبل اے سے اسٹارٹ ہونے والی اسٹنگس کے کے لیے تمام سکسیسفل پاتھ مل جائیں گے جبکہ کچھ پاتھ ایسے بھی مل سکیں گے جو یہاں فائنل پر نہیں پہنچ رہے ہوں گے تو اس اعتبار سے چونکہ کم از کم ایک پات ایسا مل سکے گا جو فائنل پر پہنچا رہا ہوگا تو اس طرح سے تمام اسٹرنگس جو ڈبل ایس سے اسٹارٹ ہوں گی وہ بھی یہاں ایکسیپٹ ہو سکیں گی عزیز طلبہ ہم نے اس لینگویج کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جس میں اس کی ہر اسٹرنگ میں ڈبل اے ضرور تھا اب ڈبل اے کی تین پاسبلٹیز ہیں double A may occur in the beginning of string it may occur in the middle of string it may occur at the end of string تو تینوں کیسز میں آپ ٹی جی کے اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں اے بی کا لوپ ہے آخر میں اے بی کا لوپ ہے درمیان میں ڈبل اے ہے ایسی اسٹنگ جس کے شروع میں ڈبل اے ہو پہلا لوپ اوائڈ کر دیں تو وہ تمام ایکسپٹ ہو جائیں گی ایسی اسٹنگس جن کے درمیان میں ڈبل اے ہو آپ دونوں لوپ یوز کر لیں ڈبل اے درمیان میں آ جائے گا اور آپ فائنل اسٹیٹ پر پہنچ جائیں گے اور ایسی اسٹرنگس جن کا جن کے اینڈ پہ ڈبل اے آ رہا ہو اس کا فائنل لوپ یوز نہ کریں پہلا لوپ یوز کریں اور ڈبل اے کو فالو کر لیں وہ بھی ایکسپٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے بھی ہم اسٹرنگ کو دیکھ سکیں گے کہ اسٹرنگ میں چونکہ ڈبل اے آ رہا تھا اور ڈبل اے کی تین پاسبلٹیز تھیں وہ تینوں پاسبلٹیز اس ٹی جی میں واضح طور پر نظر آ سکیں اور ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹی جی اس لینگویج کو کرتا ہے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس لینگویج کو ایکسپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس لینگویج کی تمام اسٹینگ ایکسپٹ کرتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ خود سے ٹی جیز بنائیں گے تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمارا سلسلہ جاری ہے اور میں چاہوں گا کہ ایک ایگزامپل دیکھنے کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں consider the language L of strings defined over sigma consisting of A having double A اور ڈبل بی میں یہ بتاتا چلوں کہ or ڈبل ای سے مراد or having ڈبل بی اور بوتھ یہ اور جو دیکھ رہے ہیں یہ inclusive اور language can be express by the regular expression A plus B star into double double B into A plus B star اب یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس لینگویج کے لیے اپنی طرف سے کوئی اور ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی کوشش کریں تاکہ ریگولر ایکسپریشن کا کنسرٹ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے the language may also be expressed by the following T G آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ اس ٹی جی میں چار اسٹیٹس ہیں ایک انیشل ایک فائنل ایک ایکس اور ایک وائی چونکہ لینگویج کی بات تھی اور لینگویج میں ہم نے یہ کہا کہ کنٹیننگ آئی در ڈبل اے اور ڈبل بی تو ان ڈبل اے اور ڈبل بی کی تین پاسبلٹیز ہیں یہ ڈبل اے یا ڈبل بی شروع میں بھی آ سکتے ہیں یہ ڈبل اے ڈبل بی درمیان میں بھی آ سکتے ہیں یہ double A double B end پر بھی آ سکتے ہیں اور اس کے اسٹرکچر پر ایک سرسری نظر دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈبل اے کا پاتھ انیشل سے ایکس کو فالو کرتے ہوئے فائنل پر جا رہا ہے اور اسی طرح ڈبل بی کا ایک پاتھ انیشل سے وائی کو وزٹ کرتے ہوئے فائنل کی طرف جا رہا ہے تو اس طرح سے ڈبل اے اور ڈبل بی کا علیحدہ پات دکھائی دے رہے ہیں جبکہ انیشیل اور فائنل پر اے اور بی کے لوپس نظر آ رہے ہیں تو اس طرح سے پتہ چلا سرسری طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی تمام اسٹینگس جن کے بگننگ میں ڈبل اے یا ڈبل بی آ رہا ہو ان کو انیشل اسٹیٹ کے پہلے لوپ کو اوائڈ کرتے ہوئے ایکسپٹ کرایا جا سکتا ہے یعنی جو انیشل اسٹیٹ پر لوپ دکھایا جا رہا ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے آپ ڈائریکٹ پاتھ فالو کریں اور بعد میں جو فائنل اسٹیٹ پر لوپ آ رہا ہے اگر اس کو یوز کرنا پڑ جائے اسٹنگ کے مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ایسی تمام اسٹنگس جن کے اسٹارٹ میں ڈبل اے یا ڈبل بی آ رہا ہوگا وہ ایکسپٹ ہو سکیں گی اور دوسری پاسبلٹی ڈبل اے یا ڈبل بی درمیان میں آنے کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انیشل اسٹیٹ والا لوپ اور یہ ڈبل اے ڈبل بی والے پاتھ اور فائنل اسٹیٹ والا لوپ استعمال کرنا ضروری ہے اور اس طرح سے ایسی تمام اسٹنگس جن کے مڈل میں ڈبل اے یا ڈبل بی آ رہا ہوگا وہ ایکسپٹ ہو سکیں گی تیسری possibility double A double B کے اینڈ پر آنے کی ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انیشل اسٹیٹ کا پہلا لوپ یوز کریں اور فائنل اسٹیٹ کا لوپ یوز نہ کریں تو اس طرح سے ڈبل اے اور ڈبل بی اینڈ پر آ سکیں گے عزیز طلبہ ہم نے سرسری طور پر اس ٹی جی پر غور کیا اس کی لینگویج کی اسٹینس کی کنڈیشن کی تمام پاسبلٹیز دیکھ لیں ڈبل اے اور ڈبل بی کی in the beginning in the middle at the end وہ بظاہر آپ کو نظر آ گئیں تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ٹی جی بنائے جا سکتے ہیں اور اس سے اس کو اور سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے نمبر آف اسٹیٹس کم کی جا سکتی ہیں تو اس کا جواب دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی لینگویج کے لیے ایک اور ٹی جی ہم نے یہاں دکھا دیا اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اسٹیٹس ہیں ایک انیشل اور ایک فائنل اور ہم نے دونوں پر اے اور بی کے لوپس ظاہر کر دیے آپ لوپ کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور یہاں جو transition double A comma double B یہ بتاتا چلوں کہ whether we read double B we can move to final to final جبکہ ڈبل اے اور ڈبل بی آپ کو انیشل سے انیشل پر بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ڈبل اے ڈبل بی درمیان میں آنا آپ لینا چاہ رہے ہیں اسٹنگ میں تو دونوں طرف کے لوپ بھی یوز ہوں گے اور اگر بگننگ میں رکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ والا لوپ یوز ہوگا شروع والا یوز نہیں ہوگا اور اگر اس کو اینڈ پر رکھنا چاہتے ہیں تو بگننگ والا لوپ یعنی انیشل اسٹیٹ والا لوپ یوز ہوگا فائنل نہیں ہوگا اسی ٹی جی کے لیے اسی لینگویج کے لیے دو ٹی جی ہم اور دیکھ سکتے ہیں آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے دکھا دیا کہ ایک اس میں چار اسٹیٹس ہیں state one state two state three state four یہ پہلی بار ٹی جی دیکھ رہے ہیں جس میں دو انیشل اسٹیٹ ہیں اور چونکہ ہم کہہ چکے تھے کہ ایٹ لیسٹ ون اسٹیٹ اس لیے ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹ آ سکتی تھی تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹ والا ٹی جی بی دکھا دیا تو یہاں بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈبل اے کی بات کرنی ہے تو پہلے والا پارٹ لے لیں یعنی ون سے ٹو والا اور اگر ڈبل بی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹرنگ کو ایکسپٹ کروانا ہے تو تھری سے فور والا پارٹ لیا جا سکتا ہے تو یہ چونکہ دو پاسبل کنڈیشنز تھیں ڈبل اے اور ڈبل بی کی اس لیے ہم نے ان کو سیپریٹلی دکھا دیا عزیز طلبہ میں ایک نوٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں in the above T G if the states are not labelled then it may not be consider to be a single T G کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے وہاں چار اسٹیٹس دکھائی تھیں اور وہاں ون پر بھی انیشل اسٹیٹ تھی اور تھری پر بھی انیشل اگر ان کو لیبل نہ کرتے تو آپ ہو سکتا ہے ان کو دو الگ الگ ٹی جی تصور کرتے اور اس طرح سے یہ دو الگ الگ ٹی جی اس لینگویج کو کبھی بھی ایکسپٹ نہ کرتے عزیز طلبہ ہم نے ابھی یہ بتایا کہ اگر ٹی جی میں ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹس ہوں تو ان کو لیبل کرنا ضروری ہے اسپیشلی اگر وہ سیپریٹلی دکھائی جا رہی ہوں کیونکہ ایسا نہ کرنے سے وہ دو الگ الگ ٹی جی تصور ہو سکتے ہیں تو آج ہم نے جو کچھ کیا جتنے جو جو ٹاپکس ڈسکس کیے میں یہ چاہوں گا اس پر ایک نظر دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں we discuss the definition of T G T G کی ڈیفینیشن کو مزید تفصیل کے ساتھ آج دیکھا examples of T G for different languages language accepting all strings accepting none یہاں مراد یہ ہے کہ ایسی لینگویج جس میں کوئی بھی اسٹرنگ نہ آتی ہو even the T G should not accept null string language of strings starting with B language of strings not ending in B ہم نے ان کے لیے بھی ٹی جیز کی بات کی language of strings containing double A language of string containing double A اور ڈبل بی ہم نے اس ٹی جی کو بڑے بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا اور اس کے تمام پاسبل ٹی جیز کی بات کی ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ جو ٹاسک آپ کو دی گئی ہے اس کے لیے آپ خود سے سولوشن ڈھونڈیں گے اور اس کو ریوائز بھی کریں گے تو اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ